الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عظيما وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاؤ صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا کس لیے حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوسر لٹایا گیا میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماں بہنوں اور بیٹیوں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا صدمہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے یقیناً یہ مہینہ خوشی کے لحاظ سے بہت بڑا مہینہ کہ اس مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی کائنات کی سب سے بڑی رحمت کائنات کی سب سے بڑی نعمت کائنات کا سب سے بڑا احسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہاں میں یقیناً یہ کہوں گا کہ اس ساری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہی اس کائنات کی تخلیق کا سبب بنا اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہاں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی جائے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے سورج کی جگمگاہٹ کو دیکھا جائے تو سورج بہت چمکدار نظر آتا ہے رات کی تاریکیوں میں چاند کی ٹھنڈک کو محسوس کیا جائے تو چمکتا چمکتا چاند بہت خوبصورت لگتا ہے بازاروں میں گلیوں میں نکل کر دنیا کی رانائیوں کو دیکھا جائے دنیا بہت ہری بھری لگتی ہے کسی سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر سمندر کی تغیانیوں کو دیکھا جائے آپس میں ٹکراتی ہوئی موجوں کو دیکھا جائے سمندر بہت بڑی کائنات لگتا ہے سمندر کا وجود بہت بڑا وجود لگتا ہے اگر کہیں صحراؤں میں بیابانوں میں جا کر خاک کے ذروں کو دیکھا جائے تو حد نکاح پھیلے ہوئے یہ صحرا اللہ رب العزت کی وجود کی اللہ رب العزت کی قدرت کی شہادت دیتے ہیں اگر کہیں جنگلوں میں جا کر چڑیوں کی چہچہٹ سنی جائے کائنات بہت خوش نما نظر آتی ہے لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اپنی جگہ پر یہ سب کچھ رب نے بنایا ہی اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا کلمہ خلقت خلبت فرمایا گیا محبوب اگر تو نہ ہوتا یہ دنیا نہ بنائی جاتی ہاں وہ رب کا محبوب ہے وہ رب کا پیارا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا ساری کائنات کو سنوارا اور سجایا گیا یہ درخت بھی موجود ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے یہ سمندر بھی موجود ہے یہ آسمان اور زمین بھی ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے دنیا میں تشریف لانا ہے رب نے سب کچھ بنایا اپنے محبوب کے لیے بنایا اگر یہ محبوب نہ ہوتے اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے یہ آسمان نہ ہوتا یہ سورج نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی یہ جنگلات نہ ہوتے یہ نباتات نہ ہوتے یہ جنات نہ ہوتے یہ کچھ بھی نہ ہوتا ہاں محمد الرسول اللہ تھے رب نے سب کچھ بنا ڈالا اس لیے میں کیوں نہ کہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے کتاب فطرت کے سربرق جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوہے قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اب سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے اس لیے ربیع کا مہینہ خوشی کا مہینہ بھی ہے کہ رب نے اتنی بڑی نعمت اتنا بڑا وجود اتنی عالی شان نعمت اپنے حبیب اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اسی مہینہ میں بھیجا یقیناً ایمان والوں کے لیے یہ خوشیوں کی خبر ہے اس لیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا کوئی معمول کی بات نہیں تھی کوئی معمولی بات نہیں تھی ہاں ایمان والی ماں و بہنوں ذرا غور تو کرو ذرا یاد تو کرو ذرا فکر تو کرو ان لمحات کی جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنا کے در یتیم آمنا کے گھر میں پیدا ہونے والے ہیں کائنات کا نظام تو اسی دن بدلنا شروع ہو گیا تھا کائنات کے دستور منشور تو اسی دن کروٹیں لینا شروع ہو گئے تھے اسی دن دنیا کی ہوائیں اور فضائیں بدلنا شروع ہو گئی تھی ہاں کائنات میں ظلم تھا کائنات میں بربریت تھی کائنات میں جہالت تھی ہاں دنیا میں ظلم و ستم کا راج تھا ہاں دنیا میں بربریت تھی دنیا میں ہر قسم کی حیوانیت تھی ہاں کوئی لکھنے والا کہتا ہے مورخ جب تاریخ لکھتا ہے وہ دنیا کی تاریخ جب لکھنے پر آتا ہے دنیا کی تاریخ کو جب وہ اوراق پر اتارتا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ ساری کائنات اپنی اپنی انتہا کو پہنچنے والی تھی دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی دنیا میں ہر طرف ظلم بربریت تھا یہ دنیا ختم ہونے کو تھی اگر محمد الرسول اللہ تشریف نہ لاتے پیارے آقا کا وجود نہ آتا یہ دنیا برباد ہو جاتی یہ دنیا ختم ہو جاتی اس دنیا کا طاقتور مظلوم کو کھا جاتا یہ دنیا تو اپنی بچیوں کو زمین میں گاڑ گاڑ کر عورت نام کی نسل کو ختم کر دیتے اپنے وجود کو تحس نیس کر دیتے یہ تو ایک دوسرے کو قتل کر کر کر کے قبرستان بھرتے چلے جاتے دنیا کے وجود کو مٹا ڈالتے لیکن رب کو رحم آیا دنیا والوں پر رحم آیا رب کو رحم آیا زمین پر چلنے والے کیڑوں مکوڑوں پر رحم آیا رب کو رحم آیا زمین پر بسنے والی انسانیت پر رحم آیا ہاں رب کو رحم آیا جنگلوں میں چرنے والے جانوروں پر رحم آیا سمندروں میں تیرنے والی مچھلیوں پر رحم آیا تب رب نے رحمت اللہ کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تب دنیا کا نظام بدلنا شروع ہو گیا وہ دیکھو تو صحیح کیسر و کسرا کے محلات لرزنا شروع ہو گئے ان کے محلات کے کنگرے گرنا شروع ہو گئے رب کی رامتیں زمین پر اترنا شروع ہو گئی صدیوں سے سوکھے ہوئے چشمے چلنے لگ گئے ہوائیں بھی بدلنے لگی سزائیں بھی بدلنے لگی یہ کون آنے والا ہے ہاں محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں آمنا کے در یتیم آنے والے ہیں ارے یہ کیسا بچہ ہے جس کے آنے سے پہلے اس کا والد چلا گیا کوئی بچہ اپنے والد کے بغیر پیدا ہو ہو جائے ماں پریشان ہوتی ہے میرے بیٹے کو کھلائے گا کون میرے بیٹے کو پلائے گا کون میرے بیٹے کی پرورش کون کرے گا میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کر اس کو بازاروں میں کون گھمائے گا میرے بیٹے کو کندھوں پر جھولے کون کھلائے گا لیکن دیکھو جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی وہ محمد الرسول اللہ دنیا میں آنکھ کھول رہے ہیں سر پر والد کا سایہ نہیں ہے والد کے سائے سے معروم ہے آمنا کا در یتیم ہے لیکن کیسا یہ یتیم ہے جو جب زمین پر آیا جس نے جب آگ کھولی سارے حیران رہ گئے ابو طالب آئے آ کر دیکھنے لگے کہنے لگے ایسا بچہ تو کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا عبد المطلب آئے دیکھ کر کہنے لگے ایسا بچہ تو کسی نے نہیں دیکھا اما آمنا نے دیکھا ہے ایسا بچہ تو کسی نے نہیں دیکھا چاند اور سورج جس بچے کے سامنے شرما گئے پھر میں کیوں نہ کہوں آپ کہا گردی دی دام مارو بتارا ورزی دی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دی گری کائنات کا سارا حسن ایک طرف کائنات کی ساری روشنیاں ایک طرف کائنات کی ساری رانائیاں ایک طرف لیکن محمد رسول اللہ کا جلوہ ایک طرف آپ کے چہرے کا نور ایک طرف آپ کی آنکھوں کی چمک ایک طرف آپ کا بچپن ایک طرف آپ کی جوانی ایک طرف آپ کا تو سونا عجیب آپ کا تو جاگنا عجیب اللہ اکبر کبیرہ آپ کی آنکھوں کی چمک پر ساری کائنات کا حسن قربان ہو جائے آپ کی ہتھیلیوں پر ساری کائنات کا حسن قربان ہو جائے آپ کے قدموں میں ساری کائنات کا حسن سمٹ کر آپ کے قدموں کا ذرہ بن جائے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنا کے در یتیم ہیں گھر میں پیدائش ہو گئی بچے کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا بچے کا والد نہیں ہے بچے کو کھلائے گا پلائے گا کون آسمانوں سے آوازیں آتی ہیں فکر نہ کرو یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے کہ جو کائنات کے اصولوں کے مطابق ہو جس کے ساتھ کائنات جیسے معاملات ہوں یہ بچہ تو عجیب بچہ ہے ہاں آمنا تیرا در یتیم عجیب ہے اس کا جب دل کرے گا یہ سارے سیر کر کر آئے رب اس کو آسمانوں کی سیریں کرا دے گا باپ تو گلی کچوں کی سیر کراتا ہے لیکن تیرا یتیم یہ تیرا لال یہ آمنا کا لال جب سیر کی توقع کرے گا جب سیر کی خواہش کرے گا رب اس کو آسمانوں کی سیریں کرا دے گا سبحان اللہ دی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرامی الى المسجد الافصل لذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع العلیم رب اس کو آسمانوں کی سیریں کرا دے گا ہاں آمنا تیرے بیٹے کا جب دل کرے گا وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلے باپ تو بازار سے کھلونے لا کر دیتا ہے مٹی کے کھلونے لا کر دے گا لکڑی کے کھلونے لا کر دے گا ٹوٹ جائیں گے لیکن آمنا تیرا در یتیم جب کھیلنے کا تقاضا کرے گا جب اس کا دل چاہے گا یہ کھلونوں سے کھیلے رب کائنات اس کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دے گا یہ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر ڈالے گا چاند کے ساتھ یہ اٹکلیاں کھیلے گا اس کے ہاتھ کا کھلونا چاند بن جائے گا جب اس کا دل کرے کرے گا اس کے ساتھ کون چلے رب آسمانوں کے سائے اس کے ساتھ چلا دے گا رب شجر حجر کو اس کا غلام بنا دے گا ہاں دیکھنا تیرے در یتیم کو جنگلات کے شجر جنگلات کے درخت بھی سجدے کریں گے یہ ہاتھوں میں کنکریاں لے گا رب ان کو آواز دے دے گا رب ان کو زبان دے دے گا تیرے بیٹے کو آرام کرنا ہوگا رب اس کا بستر حتیم میں لگا دے گا تیرے بیٹے کو غسل کرنا ہوگا رب آسمانوں سے جبرائیل امین کو اتار کر زمزم کے ذریعے سے تیرے بیٹے بیٹے کو غسل دے گا علم نسرال کا صدرک وہ وزانا ان کا وزرک تیرے بیٹے کو جھولا جھولنا ہوگا رب براق کو اس کا جھولا بنا دے گا رب ساری کائنات کو تیرے بیٹے کا غلام بنا دے گا اور تیرا بیٹا محمد ہوگا جس کی تعریف ساری کائنات کرے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے نام کیا رکھا جائے اچانک زبان سے نکلتا ہے محمد کسی کا نام نہیں رکھا گیا محمد لیکن اس کا نام محمد ہوگا اس بچے کا نام محمد ہوگا ارے محمد کی تعریف کیا ہے محمد کے معنی کیا ہے محمد کا مطلب ہے جس کی تعریفیں کی جائیں گی ہر کوئی جس کے نغمے گنگنائے گا ہر کوئی جس کی تعریف کرے گا کائنات میں کوئی بھی آتا ہے اس کے آنے کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے لیکن قربان جاؤں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی تعریفیں ان کے آنے سے پہلے ہوئی جن کی تعریفیں کائنات کے بننے سے پہلے ہوئی جب سے رب نے کائنات کو بنایا سب سے محمد الرسول اللہ کی تعریفیں ہیں ہاں یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے یہ کسی مقرر کا بیان نہیں ہے یہ کسی مصنف کی تصنیف نہیں ہے قرآن پاک کہتا ہے وہی زخض اللہ لما من کتاب رسول مصدق ہاں اللہ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا جب روحوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تمام ارواح کو جمع کیا ان روحوں میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا رب نے کہا اے روحو مجھے وعدہ دو ایک چیز کا مجھے عادت پیمان کرو میرے ساتھ ایک چیز کا اقرار کرو ایک چیز کا وہ چیز کیا ہے میں ایک نبی بھیجوں گا جس کا نام محمد ہوگا تم سب اس کی تعریف کرو گے تم سب اس کے نغمے تم سب اس کی تعریفیں کرو گے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا رب نے اپنے فرشتوں سے کہا ان اللہ ملائکتہ علی النبی یا الذین آمنو وسلم و تسلیمہ ہاں فرشتوں تم میرے محمد کی تعریفیں کرو گے تم پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرو گے ہر طرف محمد کی تعریفیں ہوں گی صرف انبیاء ہی نہیں صرف فرشتے ہی نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کی تعریف کرے گا قرآن پاک کو کھولو گے محمد کی تعریف ہوگی کہیں یا یوہل المزمل کہہ کر کہیں یا یوحل المدثر کہہ کر کہیں یاسین کہہ کر کہیں علم نشرہ کہہ کر کہیں بدوہا کہہ کر کہیں تاہا کہہ کر قرآن پاک تعریف کرے گا کہیں لامرو کہہ کر آپ کی عمر کی قسمیں کھائی جائیں گی کہیں لال سن رحاد البلا کہہ کر آپ کے شہر کی قسمیں کھائی جائیں گی کہیں پر آپ کو نجازت سے پاک قرار دیا جائے گا کہیں آپ کے آل بیت کی تعریف کی جائے گی قرآن پاک کو کھول کر دیکھو محمد کی تعریف ہے ہاں ایمان والیوں جاؤ جا کر دیکھو کبھی کسی ہوا کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھ کر چلتی ہوئی ہواؤں پر کان لگا کر سننا تمہیں محمد کی تعریف کرتے نظر آئیں گے کبھی کسی تاریخی میں جا کر کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے جا کر بیٹھنا آپس میں ٹکراتے ہوئے پتے سناٹ کرتے ہوئے پتے تمہیں محمد الرسول اللہ کی تعریف کرتے نظر آئیں گے کبھی کسی دریا کے کنارے پر جا کر کسی سمندر کی خاموش لہروں پر جا کر سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کی آوازیں سننا تمہیں محمد کی تعریف سنائی دے گی پھر میں کیوں نہ کہوں جنگلات بھی محمد کی تعریف کے لیے نباتات بھی محمد کی تعریف کے لیے جنات بھی محمد کی تعریف کے لیے حیوانات بھی محمد کی تعریف کے لیے ارے عرش بھی محمد کی تعریف کے لیے فرش بھی محمد کی تعریف کے لیے فرش کا رب محمد کی تعریف کے لیے عرش کا رب محمد کی تعریف کرے ہر طرف محمد کی تعریفیں ہیں ہر طرف محمد کے کلمے ہیں ہاں دیکھو تو صحیح جا کر سنو تو صحیح دی روز دربستان سرا سب بستانیاں خوش نما کرتی تھی باہم گفتگو کر لیتی تھی ہر ایک گل کی بو بل اولا بھی کمال ہی بل اغل اولا بھی کمال ہی کشفت جمالی حسونت ہی سلو علی بالی ہی سلو والے ہی والی ہر چیز سے تمہیں آواز سنائی دے گی سلو والے ہی والی ہر نغمہ تمہیں سنائی دے گا سلو والے ہی والی ہر طرف سے تمہیں صدا آئے گی سلو والے ہی والی ہر طرف محمد کی تعریفیں ہیں اس لیے کہ نام محمد ہے تعریف والا محمد ہے دنیا میں تعریفیں ہوں گی قیامت کی صبح تک تعریفیں ہوں گی اور قیامت برپا ہو جائے گی تو رب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرمائیں گے تعریفوں والی جگہ نصیب فرمائیں گے مقام نصیب فرمائیں گے جو تعریف کا مقام ہوگا اس لیے کہ حمد بڑی چیز ہے ہر چیز کی ابتدا بھی حمد پر ہر چیز کی انتہا بھی حمد پر وقودی بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الحمد للہ رب العالمین رب کی حمد پر ہر چیز کی انتہا ہے کوئی مقرر اپنی تقریر ختم کرے گا کہے گا واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین فقط یا القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عزت اما یسیفون و سلام انال المرسلیم للہ رب العالمین حمد بڑی چیز ہے اور جہاں بھی سنو گے رب کی تعریف کے ساتھ محمد کی تعریف ہوگی مسجد کے ممبر و محراب سے اللہ اکبر کی صدا آئے گی لیکن آزان پوری نہیں ہوگی جب تک محمد کی تعریف نہیں ہوگی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک محمد کی تعریف نہیں ہوگی قرآن پورا نہیں ہوگا جب تک محمد کی تعریف نہیں ہوگی کوئی چیز بغیر محمد کی تعریف کے نہ پوری ہو سکتی ہے نہ شروع ہو سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینہ میں آپ کی ولادت ہوئی یقیناً خوشی کا مقام ہے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے لیکن ایمان والی ماں بہنوں کیا اس نعمت کو منانے کا طریقہ کیا اس خوشی کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر پر بتیاں سجا لوں شہر کے دروبان کو سجا دیا جائے ہر طرف چراغا کیا جائے کیا محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشی پوری ہو جائے گی نہیں ہو سکتی ایمان والیوں نہیں ہو سکتی وہ محمد جس کی تعریف ساری کائنات نے کی وہ آمنا کا در یتیم جو دنیا میں آیا تو ساری کائنات اس کے سامنے سمٹنے لگی پیارے آقا کا بچپن تو دیکھو کتنا پیارا بچپن ہے رب نے ساری کائنات کو محمد الرسول اللہ کا کھلونا بنا دیا پیارے آقا پیدا ہو گئے عرب میں دستور تھا گھروں سے بچوں کو دیہات کی طرف بھیجا جاتا تھا دیہات کی عورتیں آ کر بچوں کو لے جایا کرتی تھی ان کو دودھ پلایا کرتی تھی ان کی پرورش کیا کرتی تھی اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے بچوں کو صحیح ان کی تربیت کے لیے صحیح زبان سکھانے کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کے لیے اپنے لفتے جگر کو اپنے بیٹوں کو اپنے سینے سے جدا کیا کرتی تھی پردیش میں بھیجا کرتی تھی تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو تاکہ بچے خود کو سنبھالنا سیکھیں تاکہ بچے زمین پر چلنا سیکھیں تاکہ بچے با اخلاق بنے با کردار بنے لسانیت جانے اپنی زبان کو جانے فصاحت و بلاغت کو جانے اس کام کے لیے عورتیں بچوں کو لے جایا کرتی تھی لیکن اس بچے کو کون لے کر جائے گا جو ربی الاول کے مہینہ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا ارے یہ بچہ تو غریب ہے اس بچے کا تو والد ہی موجود نہیں ہے عورتیں تو آ کر لے کر جاتی ہیں جاگیرداروں کے بچوں کو لے جائیں گی سرمایہ داروں کے بچوں کو لے جائیں گی ایسے بچوں کو لے جائیں گی جن کے سر پر باپ کا سایہ ہوگا تاکہ جب بچہ ہنسے گا بچے کی تربیت ہوگی باپ خوش ہوگا پرورش کرنے والوں کو جائیداد دے گا زمین دے گا زر و جواہرات دے گا لیکن آمنا کے در یتیم کے بدلے میں کون کس کو کیا دے گا اس کا تو کوئی نہیں ہے اس کا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے اس کے تو بسر پر باپ کا سایہ نہیں ہے لیکن دیکھو حلیمہ کے مقدر جاگ اٹھے حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی حلیمہ پہنچتی ہے دروازے پر آ کر دستک دیتی ہے کوئی بچہ موجود ہے ہاں کہا بچہ ہے لیکن یتیم بچہ ہے حلیمہ اس کے بدلے میں تجھے کیا ملے گا اس بچے کا تو باپ نہیں ہے جو تجھے زمین دے سکے گا اس بچے کی ماں کے پاس تو سونا جواہرات نہیں ہے جو تجھے دے سکے گی لیکن حلیمہ کی نظر بچے پر پڑی اللہ اکبر کبیرہ ایک طرف چاند کو دیکھتی ہے ایک طرف بچے کے چہرے کو دیکھتی ہے کہتی ہے یہ بچہ تو نرالا ہے اس کی تو چاند نرالی ہے جس کے سامنے چاند شرما جائے جس کے سامنے ساری کائنات سب شرما جائے اس بچے کو تو میں لے کر جاؤں گی حلیمہ کے باپ جاگ گئے حلیمہ کے مقدر جاگ گئے بچے کو گود میں لیا سواری پر آ کر بیٹھتی ہے دیکھو تو صحیح وہ سواری جو سواریوں میں سب سے پیچھے تھی وہ سواری جو لنگڑا کر چلتی تھی وہ سواری جو کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے دوسری اونٹنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اب اس سواری کو دیکھو اڑتی چلی جا رہی ہے بھاگتی چلی جا رہی ہے سب سے آگے آگے چلی جا رہی ہے حلیمہ تیری سواری کو کیا ہو گیا ہاں کی سواری پر وہ سوار ہو گیا جس نے براق پر سواری کی تو براق بھی کانپ گیا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا وجود ہے حلیمہ کی سواری اڑنا شروع ہو گئی بھاگنا شروع ہو گئی سب دیکھ رہی ہیں حلیمہ کو کیا مل گیا ارے حلیمہ گھر جا کر اس بچے کو کھلائے گی کیا اس بچے کو پلائے گی کیا حلیمہ کے گھر کی بکریوں کا تو دودھ خشک ہو چکا ہے اس کے گھر میں تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ اس بچے کو کیا کھلائے گی لیکن بچہ تو وہ ہے جس کے لیے رب نے سارے ساری کائنات کو بنایا ہے بچہ گھر میں پہنچا حلیمہ کے شوہر دیکھتے ہیں کہتے ہیں حلیمہ تو بچہ تو لے آئی لیکن تھن خالی ہے بکریوں میں دودھ موجود نہیں ہے بکریاں دودھ نہیں دے رہی میں اس بچے کو کیا پلاؤں کہا تو تو دودھ دونا شروع کر اس بچے کی کرامت تو دیکھ اس بچے کے وجود تو دیکھ اس بچے کا شرف تو دیکھ اس بچے کی اس بچے کی تو حالت تو دیکھ اور جب بکریوں کے تھنوں پر ہاتھ رکھا گیا گھر کے برتن ختم پڑ گئے لیکن دودھ ختم ہونے کو نہیں آتا اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محمد الرسول اللہ کا وجود ہے ہاں ایمان والی ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تھا پیارے آقا کی جوانی آ گئی پیارے آقا کی جوانی کو دیکھو جوانی میں پیارے آقا کتنے خوبصورت ہیں ان جیسا خوبصورت کوئی عرب میں نظر نہیں آتا خدا کی قسم پیارے آقا کا حلیہ بیان کروں میں کیا آپ کا حلیہ بیان کروں میں تو آپ کی آنکھوں کو بیان کرنا شروع کروں ساری کائنات کا حسن آپ کی آنکھوں میں سما جائے میں تو آپ کی ایک ابرو پر قربان ہونا شروع کروں خدا کی قسم ساری کائنات کی گردنیں آپ کی ابرو پر کٹ جائیں میں آپ کے بالوں کا کیا بیان کروں آپ کے بال کتنے حسین آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ کے حسن کو کیا بیان کیا جائے اما ایسا فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تھا حضرت یوسف کا حسن دیکھا تھا اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر بیٹھ گئی تھی لیکن محمد رسول اللہ کا حسن جس نے دیکھا وہ اپنی گردن کٹوانے پر تیار ہو گیا اس نے اپنی گردن کٹا ڈالی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ہے مکہ کی گلیاں ہیں ہاں ایمان والی ماں بہنوں ذرا دل سے سوچنا تعریفیں تو میں بھی کرتا ہوں تعریفیں آپ نے بھی کی پیارے آقا کی آمد کا جشن آپ نے بھی منایا ہوگا لوگوں نے بھی منایا لیکن وہ پیارے آقا کی جوانی دیکھو ہاں ایک عرب کا جوان ہے مکہ کا جوان ہے جس کو لوگ صادق امین کہتے ہیں لیکن اس جوان کو دیکھو تائف کی گلیوں میں لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک لو لوہان ہو گئے اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کا سر مبارک لو لوہان ہو گیا ننے منع ہاتھوں سے فاطمہ آ کر آپ کے قدموں کا خون صاف کرے آپ کے چہرے کا خون صاف کرے وہ دیکھو محمد الرسول اللہ کو جا کر نماز پڑھتے ہیں لوگ غلازتیں آ کر ڈال دیتے ہیں اتنی وزنی غلازتیں کہ فاطمہ اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ننے منع ہاتھوں سے ان کو اٹھا نہیں سکتی اتنی اتنی بھاری اور اتنی بزنی قسم کی غلازتیں لوگ آ کر ڈالتے ہیں لوگ تانے دے رہے ہیں لوگ پتھر مار رہے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں لیکن وہ محمد ہیں جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا جب محمد کو گالیاں دی گئی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تب آسمان نے بھی صدا دی کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے اجازت دیجئے ہم زمین پر آ کر گر جائیں گے آسمان نے کہا میں پتھر برساؤں گا زمین نے کہا میں ان کو نگل جاؤں گی پہاڑوں نے کہا ہم ان کو آپس میں لے جا کر مسل ڈالیں گے لیکن پیارے آقا نے فرمایا نہیں کسی کو اجازت نہیں ہے یہ میری قوم ہے یا اللہ اس کو ہدایت دینا اللہ نے اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اپنی قوم کی ہدایت مانگتے ہیں پتھر کھا کر بھی گالیاں کھا کر بھی امت کے لیے خیر مانگتے ہیں دن دن کی کے اجالوں میں پتھر کھاتے ہیں رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں ہاں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے رب نے جنتوں کو بنایا ساری کائنات کو بنایا وہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر پاؤں پر برم آ جاتے ہیں پیارے آقا آپ کس کے لیے مانگتے ہیں اور میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں میں امت کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں میں امت کی بچیوں کے لیے مانگتا ہوں میں امت کی ماؤں کے لیے مانگتا ہوں میں امت کی بہنوں کے لیے مانگتا ہوں ہاں میری ایمان والی ماؤ بہنوں بھاگل پور کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ در سننے والی ہو سنو ہر ایک شخص سنے اس بات کو پیارے آقا کے آنسو تمہارے لیے تھے میرے لیے تھے پیارے آقا کا خون تمہارے لیے بہا میرے لیے بہا پیارے آقا نے رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے میرے لیے دعائیں کی تاکہ میں اور تم جہنم میں نہ جائیں میں اور تم پیارے آقا کے حکموں کی نافرمانی نہ کریں ہم رب کے نافرمان نہ بنے ہم نے پیارے آقا کی آمد کا جشن تو منا لیا ہم نے یوم ولادت پر شیرینی تو تقسیم کر لی لیکن پیارے آقا کا دل تو ہم نے دکھایا ارے پیارے آقا جن کے لیے رات کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہے وہ گلی کوچوں میں بے پردہ ہو کر نکلی تو پیارے آقا کا دل ضرور دکھا اگر امت کا کوئی فرد بے حیا بنا پیارے آقا کا دل ضرور دکھا ہاں پیارے آقا کے آنسو تو اس لیے تھے کہ امت کا کوئی فرد نافرمان فرمان نہ بنے امت کا کوئی امتی جہنم میں جانے والا نہ بنے لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے پیارے آقا کی آمد کا جشن بنا کر جس نے آمد رسول کے نعرے لگا کر ہم نے پیارے آقا کی آمد کا جشن بنا دیا پیارے آقا کا حق ادا کر دیا نئی نئی حق ادا کر سکے خدا کی قسم کون حق ادا کرے گا محمد الرسول اللہ کے آنسو کا کون حق ادا کرے گا محمد الرسول اللہ کے خون کا کون حق ادا کرے گا اس کی گلیوں میں پڑنے والے ان پتھروں کا ہاں میری ماؤ بہنوں یقین کرو ایمان سے سنو تم محمد الرسول اللہ کی امت کی مائیں ہو محمد الرسول اللہ کی بیٹیاں ہو محمد کی امت کی بہنیں ہو سنو جب تمہارے سر سے دوپٹہ سسکتا ہے اور غیر محرموں کی نظریں تمہارے بالوں پر پڑتی ہیں جب تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو غیر محرم مرد دیکھتے ہیں تب یاد رکھو روزہ ایک دسویں محمد الرسول کا دل ضرور دکھتا ہے آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے آپ کے دل پر آرے ضرور چڑھتے ہیں اس لیے کہ محمد الرسول اللہ روئے تھے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ نے دعائیں کی تھی تمہارے لیے محمد الرسول اللہ نے اپنا خون بہایا تھا میرے لیے اور تمہارے لیے لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف ہم نے آقا کی آمد کا جشن منا کر آقا کا حق ادا کر دیا نہیں کر سکتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد آپ کی قربانی آپ کا وجود آپ کی رحمت آپ کی شفقت کا حق یہ ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک پیارے آقا کی ایک ایک سنت کی اتباع کروں پیارے آقا کے طریقے کی اتباع کروں میری ہر ماں پیارے آقا کے ہر حکم کی اتباع کرے میری ہر بیٹی پیارے آقا کی فرما بردار ہو میری ہر بہن پیارے آقا کی جانسار ہو پیارے آقا کی سنتوں پر فدا ہونے والی ہو ہاں کیوں ایک ماں کا دل نہیں کرتا جب اس کا بیٹا پیارے آقا کی سنت کو صبح صبح پیشاب خانے میں بہا ڈالتا ہے تب کیوں دل نہیں دکھتا ایک بہن کا دل کیوں نہیں لرستا جب اس کا بھائی پیارے آقا کی امت کی بچیوں کی عزتوں کا لٹیرا بنتا ہے ایک بیٹی کا دل کیوں نہیں دکھتا جب اس کا والد نماز پڑھے بغیر پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھینتا ہے پیارے آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے کیوں دل نہیں دکھتا ارے پیارے آقا کی محبت تو دیکھو پیارے آقا کی شفقت تو دیکھو ہاں لوگوں نے جشن منایا پیارے آقا کی آمد کا جشن تو منایا پیارے آقا کے لیے پیارے آقا کے لیے لائٹیں تو جلائی بتیاں تو جلائی بام کو تو سجایا شہروں کو تو سجا ڈالا لیکن ذرا دیکھو تو صحیح پیارے آقا کا خون بہا پیارے آقا کی جوانی چلی گئی پیارے آقا بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں ہاں ربی الاول میں خوشیاں منانے والوں سنو دنیا کے اجالا دنیا کی روشنی دنیا کی ساری کی ساری رانائیاں اسی ربی الاول کے مہینہ میں ختم بھی تو ہو گئی پیارے آقا اسی ربی الاول میں دنیا سے تشریف لے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے پیارے آقا کا وصال ہو گیا اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑے غم و عالم کی بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا دکھ اور درد کیا ہو سکتا ہے پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے پیارے آقا کا آنا ہو پیارے آقا کا جانا ہو پیارے آقا کا دنیا میں رہنا ہو پیارے آقا کا دنیا سے چلے جانا ہو ایمان والی ماؤ بہنوں سنو وہ سب کچھ امت کے لیے تھا وہ تمہارے لیے تھا وہ میرے لیے تھا پیارے آقا نے پتھر کھائے امت کے لیے پیارے آقا نے خون بہایا اپنی امت کے لیے پیارے آقا کے پاؤں مبارک پر ورام آئے امت کے لیے پیارے آقا نے رو رو کر دعائیں کی امت کے لیے پیارے آقا نے فکر و فاقہ برداشت کیا امت کے لیے پیارے آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے امت کے لیے اما فاطمہ کے منہ پر تھپڑ مارے گئے امت کے لیے پیارے آقا کے سامنے ان کی بیٹیوں کو سواریوں سے اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا امت کے لیے پیارے آقا کے سامنے ان کے بیٹے کی لاش لائی گئی امت کے لیے سب کچھ ہوا امت کے لیے پیارے آقا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تب بھی پیارے آقا کو امت کی اتنی فکر ہے پیارے آقا کا آخری وقت ہے ہاں ایمان والیوں پیارے آقا کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے پیارے آقا آرام فرما ہے غشی کے عالم میں ہیں بار بار غشی آ جاتی ہے فرشتے آ گئے حضرت جبرائیل امین آ گئے میکائل آ گئے اسرائیل آ گئے اسرافیل آ گئے سارے کے سارے آ کر آ گئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے حضرت جبرائیل آئے یا رسول اللہ آپ کو لے جانے کا وقت آ گیا ہے آپ کی روح کو آپ کے جسم سے جدا کرنا ہے آپ کو دنیا سے پردہ فرمانا ہے آپ کو رب نے بلایا ہے آپ کو چلنا ہے پیشانی مبارک پر پسینہ آ گیا پانی مبارک پانی منگوایا اما ایسا خوش ہو گئی فرمانے لگی طبیعت سنبھلنے لگی ہے جلدی جلدی بھاگی بھاگی گئی پانی لے کر آئی پیارے آقا پانی پینے لگے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے اسرائیل سے پوچھنے لگے اسرائیل کیا موت کی تکلیف بہت ہوتی ہے وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب بھی کسی کو موت آتی ہے اس طرح جان نکالی جاتی ہے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑ پر کوئی ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے وہ کانٹے اس میں پیوست ہو جائیں پھر زور سے اس کپڑے کو کھینچا جائے جیسے وہ چچڑے چچڑے ہو جاتا ہے ذرہ ذرہ ریزا ریزا ہو جاتا ہے ویسے ہی انسان کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کو تو تکلیف نہ دینے کا حکم ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی آپ کو تو تکلیف کوئی دے ہی نہیں سکتا میں آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہوں آپ کی روح دنیا سے رخصت ہوتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہاں ایمان والیوں پیارے آقا کا جواب سنو پیارے آقا کی شفقت دیکھو فرمانے لگے اسرائیل تو میری امت کو جتنی تکلیف دیتا ہے میری امت کے ہر فرد کو موت کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے اسرائیل آج وہ ساری تکلیفیں مجھے دے دے میری امت کے فرد کو تکلیف مت دینا میرے امتیوں کو تکلیف مت دینا جتنی تکلیف میری امت کو ہونی ہے وہ ساری تکلیف آج محمد الرسول کو دے لو تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو وہ دیکھو امت کی اتنی فکر ہے جبرائیل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے حکم فرمائیے آپ کا محل کہاں بنایا جائے آپ کو آسمان اول پر لے جایا جائے دوسرے آسمان پر لے جایا جائے ساتویں آسمان پر لے جایا جائے رب کے عرش کے ساتھ آپ کا محل بنایا جائے جنتوں میں بنایا جائے جہاں کہیں آپ حکم فرمائیں آپ کا روزہ اقدس آپ کا محل تعمیر کر دیا جائے تاکہ آپ وہاں پر آرام فرمائے ہاں ایمان والی ماں بہنوں سنو پیارے آقا کا جواب پیارے آقا فرمانے لگے نہیں جبرائیل میں آسمانوں پر چلا گیا میری امت لاوارث ہو جائے گی میری امت کے میری امت میرے بغیر کیسے رہے گی میں اپنی امت کے پاس رہوں گا قیامت تک اپنی امت کے بیچ میں رہوں گا میرا گھر یہی زمین پر بنا دو اسی حجرے میں میری آرام گاہ بنا دو میں آسمانوں پر نہیں جانا چاہتا میں عرشوں پر میں عرشوں پر نہیں جانا چاہتا میں آسمانوں میں جنتوں میں نہیں جانا چاہتا میں اپنی امت کے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری امت میرے روزے پر حاضری دیتی رہے میں اپنی امت کے بیچ میں رہوں ہاں ایمان والیوں یہ پیارے آقا کی محبت تھی پیارے آقا کا روزہ اقدس اما ایشا کے حجرے میں بنا کس کے لیے بنا تیرے لیے بنا میرے لیے بنا امت کے ایک ایک فرد کے لیے بنا ہاں میری ماؤ ان بچوں کے لیے بنا جن بچوں کو آج تم پیارے آقا کی سنتیں نہیں سکھاتی پیارے آقا کا طریقہ نہیں سکھاتی جن کے بارے میں تمہیں فکر ہے تمہارا بچہ انگریزی اچھی بولے تمہارا بچہ گانے اچھے گائے لیکن تمہارا بچہ تو پیارے آقا کی امت ہے امتی ہے پیارے آقا نے اس بچے کے لیے اس ماں کے لیے تمہارے لیے میرے لیے اس جگہ پر اس زمین پر اپنا روزہ بنایا اپنی آرام گاہ بنائی امت کے لیے اس زمین پر رہے دنیا سے رخصت ہو گئے پردہ فرما گئے اسی ربی الاول کے مہینہ میں لیکن یاد رکھو پیارے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پیارے آقا کی زندگی کا ایک ایک وقت پیارے آقا کی زندگی کی ایک ایک ادا ہم سب پر طرز ہے ہم سب پر لازم ہے ہم پیارے آقا کی اتباع کرے ہم پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرے اپنی اولاد کو اتباع سنت سکھائیں پیارے آقا کو امت کی بچیوں سے بہت محبت رب نے اس لیے پیارے آقا کو اولاد میں بچیاں دی ہاں میری بیٹیوں میری بہنوں سنو کان کھول کر سنو تم محمد الرسول اللہ کی بچیاں ہو محمد الرسول اللہ کی امت کی بچیاں ہو خدا را اپنے دوبٹوں کو خدا را اپنے حجاب کو اپنے حیا کو اپنی بردباری کو اس لیے سنبھال کر رکھو کہ کل تمہیں آقا کے سامنے کھڑا ہونا ہے تم اس لیے اپنے آپ کو بچا کر رکھو کہ تمہارا ایک ایک عمل پیارے آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کیا گزرتی ہوگی پیارے آقا کے دل پر جب پیارے آقا کو بتایا جاتا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی امت کی بچیاں بے پردہ ہو گئی آپ کی امت کی بہنیں بے پردہ ہو گئی صرف بے پردہ نہیں ہو گئی ان کے لیے تو پردہ ایک آر بن گیا ان کے لیے تو پردہ ایک ایک ایک آر بن گیا ایک ندامت کی چیز بن گئی ایک گالی بن گیا ایک ایسی چیز بن گئی جس کو وہ فرسودہ کہیں ہاں میری ماں بہنوں سنو رب نے تم پر لازم کیا ہے محمد الرسول اللہ کی امت کی بچیوں سنو محمد الرسول اللہ کی امت کی ماں سنو اپنی پیٹ میں اپنی گود میں کھلانے والے ان بچوں کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بناؤ ان کو سنتوں پر عمل کرنا سکھاؤ ہاں میری میں ہاں میری بہنوں اپنے بھائیوں کو پیارے آقا کا غلام بناؤ اپنے گھر میں رہنے والے مردوں کو پیارے آقا کی سنتیں سکھاؤ اپنے گھروں کے اندر سنتوں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 يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا فقفل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين ترك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناظرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب امه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال يا يا الراحمين أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين یا رحم المساکین رحم رحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سری ہوئے مالک ہم ندامت اور شرمندگی سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یار ہمر راہمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یار ہمر راہمین ہم پر رحم فرما دیجئے یار ہمر راہمین ہم اپنے اتنے سخت دل ہو گئے کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں پر ہمارے دلوں پر کسک تک نہیں ہوتی یا رحم الراحمین ہمیں اس شقاوت قلبی سے نجات نصیب فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجیے جن کی وجہ سے ہم نے اپنی قبر کو اندھا کر دیا قبر کو خراب کر دیا یا رحم الراحمین ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجیے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے یا رحم الراحمین ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجیے جن کی وجہ سے دنیا میں ہم بے آبرو ہو گئے یار ہمر راہمین ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجئے جن کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہم پر روزیاں تنگ ہو گئی ہم پر دنیا تنگ ہو گئی ہم پر دنیا میں جینا محال ہو گیا یار ہمر راہمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیجئے یا رب العالمین ہمارے گناہ بہت ہیں پر مالک آپ کی طاقت بہت آپ کی قدرت بہت آپ کی رحمت بہت یار ہمر راہمین ہم چند لوگوں کو آپ محف فرما دیں گے آپ کا احسان ہوگا یا رب العالمین آپ کا کرم ہوگا یا رحم راہمین ہم سب کو معاف فرما دیجئے رحم فرما دیجئے ہم سب پر یا رحم راہمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجئے ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجئے ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجئے ہمارے رشتہ داروں پر اہل خانہ پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہمارے والدین میں سے بڑوں میں سے چھوٹوں میں سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں یا رحم الراحمین ان پر خاص رحم فرما دیجئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے ان کو اعلی میں مقام نصیب فرما دیجیے قبر کے اندھیروں میں روشنی فرما دیجیے قبر کی تاریکیوں کو ختم کر دیجیے ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجیے کروٹ کروٹ ان کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دیجیے رحم الراحمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کو حیات طیب ادا فرما دیجئے صحت عافیت والی زندگی ادا فرما دیجئے ہر قسم کی محتاجیوں سے بیماریوں سے ہر قسم کے غم و عالم سے ان کی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہماری والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین اپنا خاص فضل فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرما دیجیے ارحم الرحمین ہمیں ان کے سائے سے ان کی شفقتوں سے محروم نہ فرمائیے یا اکرم الاکرمین رحم فرما دیجیے الراحمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجیے امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجیے امت کے بے قصروں پر رحم فرما دیجیے امت کے تنگ دستوں پر رحم فرما دیجیے یا ہمر الراحمین امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجیے جہاں کہیں بھی ایمان والے مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان دشمنوں کی قید میں ہیں یا ہمر الراحمین ان کو باعزت رہائیاں نصیب فرما دیجیے یا ہمر الراحمین ہماری ڈاکٹر آفیہ جیسی ہزاروں بچیاں کشمیر فلسطین افغانستان کی دشمنوں کی قید میں ہیں یا رب العالمین سب کو رہائیاں نصیب فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہمارے جسم قبول کر لیجئے خون قبول کر لیجئے ہمارے جسموں کے ٹکڑوں کو فضاؤں میں بکیر دیجئے پر ہماری بہنوں کو رہائی آتا فرما دیجئے ہماری بچیوں کو ہماری ماؤں کو عزت نصیب فرما دیجئے رہائیاں آتا فرما دیجئے تمام قیدیوں کو رہائیاں نصیب فرما دیجئے مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجئے جہاں کہیں بھی ایمان والے مجاہد دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں یا رب العالمین ان کو کامیابی عطا فرما دیجئے ان کو طاقت عطا فرما دیجئے ان کو غلب عطا فرما دیجئے مجاہدین کے مراکز کی حفاظت فرما دیجئے مساجد کی حفاظت فرما دیجئے قیادت کی حفاظت فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہمارے امیر المومنین کی ہمارے امیر محترم کی حفاظت فرما دیجئے آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما دیجئے ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما دیجئے یا رحم الرحیمین حاضرین مجلس میں جو کوئی بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو اپنی اپنے فضل سے دور فرما دیجئے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو حاجتیں لے کر آپ کے سامنے دوبٹے پھیلا کر جھولیاں پھیلا کر بیٹھی ہیں یا رب اپنی رحمت سے ان کی جھولیاں بھر دیجئے حاجتوں کو پورا فرما دیجئے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو شفا کا ملا مستمر دائمہ نصیب فرما دیجئے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجئے جو مائیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا رب العالمین ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیجئے نیک سالے الفت والے محبت والے دین والے تقوی والے نماز والے تہارت والے رشتے نصیب فرما دیجئے عزت احترام والے رشتے نصیب فرما دیجئے یا رحم الراحمین دنیا پھر جہالت کے اندھیروں میں ڈوب گئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچیوں کو عزت دے کر گئے سر کا تاج بنا کر گئے لوگوں نے ان بچیوں کو رسوا کرنا شروع کر دیا زیبروں پر تولنا شروع کر دیا مال میں تولنا شروع کر دیا لوگوں نے رسوا کرنا شروع کر دیا یا رب العالمین رحم فرما دیجئے یہ بچیاں پھر گھروں میں بوجھ بننا شروع ہو گئی یا رب العالمین رحم فرما دیجئے امت پر امت پر رحم فرما دیجئے امت کے وہ لوگ جو ان بچیوں کو رسوا کرتے ہیں ان کو حیا نصیب فرما دیجئے غیرت نصیب فرما دیجئے رب نے جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو بھی غیرت نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے روز اقدس پر حاضری نصیب فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سب کے لیے اپنے گھر کے راستے آسان فرما دیجئے پابندیاں ہٹا دیجئے اپنے گھر کے راستے کھول دیجئے بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرما دیجئے حجر اسود کے بوسے نصیب فرما دیجئے پیارے آقا کے دربار پہ کھڑے ہو کر سر جھکا کر نظریں جھکا کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا رحم الرحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے خیر ہے ہمیں نصیب فرما دیجیے وہ تمام چیزیں جن سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی یا ارحم الراحمین ہم سب کو ان سے پناہ نصیب فرما دیجیے جو خیر کی چیزیں آپ سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی وہ تمام خیریں ہمیں نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس مجلس میں حاضر ہونے والی تمام خواتین کو اپنی شایہ نشان اجر بدل خیریں عطا فرما دیجیے یہ پھیلے ہوئے دوبٹے جھولیاں خیر سے بھر دیجیے یا ارحم الراحمین یہاں سے اٹھتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما دیجیے یا رب العالمین کہہ دیجیے اپنے فرشتوں سے آپ نے ان سب گناگاروں کو معاف فرما دیا یا رب العالمین آپ نے معاف کر دیا تو ہم کامیاب ہو گئے آپ نے ہمیں نہ بخشا تو ہم مارے گئے برباد ہو گئے ہم تباہ ہو گئے ہم یا رب العالمین رحم فرما دیجیے العالمین ہمارے پاس کوئی چیز ایسی